حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اس روایت کو زہری سے ابن اسحاق نے بھی بیان کیا ہے جو آگے آ رہی ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تین